حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نہیں جانتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تشتری رکھ کر ایک وقت مختلف قسم کا کھانا کھایا ہو اور نہ کبھی آپ نے پتلی روٹیاں چپاتیاں کھائیں اور نہ کبھی آپ نے میز پر کھایا قطادہ سے پوچھا گیا کہ پھر کس چیز پر آپ کھاتے تھے کہا کہ آپ سفرہ عام دسترخوان پر کھانا کھایا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث پانچ ہزار تین سو چھیاسی